السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر فائیو نائن نائن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا کچھ آواز سنائی دی آسمان سے انہوں نے سر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اس سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا خوشخبری ہو آپ کو دو نور دیے گئے ہیں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 پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دے دیا میں نے قبول کر لیا میں نے قبول کر لیا میں نے قبول کر لیا یہ بہت عظیم آیت ہے اس کے لیے آپ جو ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور سر بقرہ کے آخر رکو پڑھنے کا اہتمام کیجئے سر بقرہ کی آخر یہ دو آیتیں آمن رسول سے لے کر آخر تک اس کی بہت فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے رات کو اگر کوئی آدمی سر بقرہ کی اخیر آئے آیتیں پڑھ لے تو پوری رات کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے من قارا کا فتح کا جملہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت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 میں وقت نہیں ہے ورنہ میں ترجمہ بھی کر لیتا ہے اس کا کل انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے لیے قبول کرے قرآن شریف کی جتنی دعائیں ہیں ان قرآن شریف میں جتنی دعائیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جامع یہ دعا ہے اور یہی دعا کی فضیلت آئی ہے اس ایک دعا کی کہ ہر جملے پر اللہ کہتا ہے میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا اس لیے مسلمانوں کو اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کل انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی بتا دوں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين